Welcome to lecture number eighteen of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک تو مارک ڈاؤن کا کانسپٹ اسٹڈی کیا اس کی کچھ اگزامپلس ہم نے دیکھیں مینول کیلکولیشنس اور مائکروسافٹ ایکسل میں بھی ورک شیٹس ہم نے اسٹڈی کی ایک بڑا انٹرسٹنگ پرابلم اسٹڈی کیا جس میں مارک اپ اور مارک ڈاؤن دونوں شامل تھے اس کے بعد ہم نے بڑی تفصیل سے ڈفرنٹ فائنینشل فنکشنس جو break even analysis benefit cost analysis اور ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کی بھی اسٹڈی کی مگر پچھلے لیکچر میں ورک شیٹس میں ہم نے وہ کیلکولیشنس نہیں کی اس کے علاوہ ایک بریف ریویو سائملٹینیسلی اکویشنس کا بھی ہوا لینئر اکویشنس اس لیکچر میں میں آپ کو ڈفرنٹ مائکروسافٹ ایکسل فنکشنس جو ان پروجیکٹ فائنینشیل انالیسیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کی ایگزامپلس مائکروسافٹ ایکسل میں دکھا رہا ہوں اس لیکچر کی ورک شیٹ ویب سائٹ پہ رکھ دی گئی ہے آپ اس ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور جو ایگزامپلس اس لیکچر میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ان کو آپ اچھی طرح سے اسٹڈی کیجیے اور ایز آئی سجیسٹڈ ارلیئر اچھی طرح سے ایکسپریمنٹیشن کیجیے تو آئیے پہلی سلائڈ کی طرف چلتے ہیں لیکچر ایٹین ایک تو ریویو آف لیکچر سیونٹین ہے which course all those financial functions جو مائکروسافٹ ایکسل میں ہم کر رہے ہیں اور دوسرا how to solve linear equations two in اور ٹو لینئر اکویشنس کو کیسے سالو کیا جائے گا تو آج کے لیکچر میں بیسکلی یہ دو باتیں ہم کر رہے ہیں آئیے سلائڈ کو دیکھتے ہیں یہ ایک فنکشن جو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیپریسیشن ورک آؤٹ کرنے کے لیے میں نے ایکسپلین کیا تھا اس فنکشن کی basic inputs cost date purchased first period اور سیلویج ویلو ہے اور last put is the period Microsoft Excel کی ہیل فائل میں اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس فنکشن کو اس ہیل فائل میں اچھی طرح سے اسٹڈی کریں ایک ہینڈ آؤٹ بھی ویب سائٹ پہ آپ کے لیے رکھا گیا ہے اس ہینڈ آؤٹ میں بھی یہ تفصیلات دی گئی ہیں تو آئیے اس کیلکولیشن کو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیپریسیشن کس طرح سے ورک آؤٹ ہو رہی ہے سب سے پہلے آپ نے فرسٹ کالم میں ڈیٹا انٹر کیا رو ففٹین میں کاسٹ ایز انپٹ دے رہے ہیں ٹو تھاؤزینڈ فور ہنڈریڈ پھر نیکسٹ رو سکسٹین میں again in column A date purchase دی جا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹ یہاں پہ zero eight dash zero eight dash nineteen کے طور پہ لکھی گئی ہے اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ڈیٹ کیوں اس طرح سے لکھی گئی ہے جب آپ مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کریں گے اور اس فنکشن میں ڈیٹ کی ویلیو دیں گے تو پلیز ریمبر کہ ڈیٹ کا ایک اسپیشل فنکشن ہے اور وہ ڈیٹ ہی کہلاتا ہے D A T E date function اور اس کی ایک اپنی ان پٹ ریکوائرمنٹ ہے اور جس فارمیٹ میں آپ ڈیٹ یوز کر رہے ہیں اسی طریقے سے اس کے پیرامیٹرز دیے جاتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ یورپین سٹائل یا اسکینڈینیوین سٹائل ڈیٹ کا استعمال کر رہے ہیں جس میں ایئر پہلے دیا گیا پھر منتھ پھر ڈے تو آپ اس فنکشن کو اس طرح سے استعمال کریں گے کہ آپ لکھیں گے ایکول سائن پھر ڈیٹ پھر ود ان بریکٹ ایئر مثال کے طور پہ 2004 پھر کوما یا کولن سیمی کولن جیسے بھی آپ کے کمپیوٹر پہ آپ کو معلوم ہو جاتے معلوم ہو جائے گا پھر نیکسٹ ویلو دا منتھ پھر سیمی کولن اور پھر ڈیٹ اور بریکٹ آخر پہ لگایا جاتا تو آپ نے ڈیٹ کو خاص طور پہ اس فنکشن کے ساتھ انٹر کرنا ہے کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹلی ڈیٹ کو انٹر کریں گے تو مائکروسافٹ ایکسل اس ویلیو کو ایکسپٹ نہیں کرے گا اس کو ایز ٹیکسٹ ٹریٹ کیا جائے گا اور آپ کا فارمولا جب کیلکولیشن کرے گا تو وہاں پہ ایرر آ جائے گی تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو اسی فنکشن کے ساتھ انٹر کریں اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ویلیوز جو آپ دے رہے ہیں ان کو بھی وداؤٹ ماز انٹر کریں مثلا تھرٹی تھاؤزینڈ ہم لکھ رہے ہیں تو اگر ہم اس کو تھرٹی کوما تھری زیروز لکھ دیں گے تو اس کو بھی کافی امکان ہے کہ ایز ٹیکسٹ ٹریٹ کیا جائے اور جب بعد میں آپ کیلکولیشن کا ریزلٹ دیکھیں تو اس میں ایرر آ جائے گی تو یہ دو اہم باتیں جو اس فنکشن کے علاوہ بھی جہاں بھی آپ ڈیٹ کا استعمال کریں وہاں پہ آپ کے یہ کام آئیں گی تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں اس میں جب ہم نے ڈیٹ پرچیز انٹر کی zero eight dash zero eight dash nineteen آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ فارمولے کے تھرو اس کو انٹر کیا گیا اگلی ڈیٹ رو سیونٹین میں which is end of the first period اس کو بھی اسی فارمولے کے ساتھ ڈیٹ فنکشن کا استعمال کر کے انٹر کیا گیا نیکسٹ ویلو 300 یہ سیلویج ویلو ہے اس کے بعد پیریڈ ہم دے رہے ہیں ون کی ویلو لکھ رہے ہیں یعنی ایک پیریڈ کی ویلو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور پھر ریٹ یہاں پہ فریکشن میں دیا گیا ہے زیرو پوائنٹ ون فائیو یہاں بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ پرسنٹ میں ویلیو دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر اس قسم کی سیٹنگ اس میں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی فریکشن میں کنورٹ نہ ہو تو انٹر کرنے سے پہلے اس کو بھی چیک کر لیجئے بہتر یہی ہوگا کہ آپ 0.15 جیسے یہاں لکھا گیا ہے فریکشن کی شکل میں اس کو انٹر کریں پھر آخری ویلیو ایکچوئل بیسس یہ مائکروسافٹ ایکسل نے ڈفرینٹ ویلوز رکھی ہوئی ہیں کہ کیلکولیشن کس ٹائپ کی آپ کریں گے تو جب ایکچوئل بیسس پہ ڈیپریسیشن ورک آؤٹ ہو رہی ہے تو فور انٹر کیا جاتا ہے یعنی اس پیرامیٹر کی کیا ویلو ہوگی یہ آپ کو ہیلپ فائل سے معلوم ہوگا آئیے اب ڈیپریسیشن کا فارمولا دیکھیں کہ کیسے لکھا گیا پہلے ایکول سائن ہے پھر فنکشن ڈیپریسیشن کا A M O R D E G R C پھر within bracket A fifteen لکھا ہوا ہے وچ از دا کاسٹ پھر سیمی کولن پھر A sixteen which is the date purchased پھر A seventeen which is the end of first period پھر اے ایٹین ہے which is the salvage value A twenty which is the period twenty one which is the rate تو اس کو جب آپ انٹر کی دبائیں گے بریکٹ کلوز کر کے تو آپ کو ڈیپریسیشن کی ویلو ان پیرامیٹرس کے ساتھ مل جائے گی تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا فنکشن اموٹائزیشن کا جو ہم نے پچھلے لیکچر میں اسٹڈی کیا تھا دیکھا تھا کہ پرو ریٹا بیسس پہ ڈیپریسیشن آپ کو یاد ہوگا میں نے کافی تفصیل سے ایکسپلین کیا تھا تو اس کی بھی کیلکولیشن بالکل اسی طرح سے ہے سب سے پہلے کاسٹ 2400 پھر ڈیٹ پرچیسڈ بھی ڈیٹ فنکشن سے لکھی جا رہی ہے end of first period on similar lines date function کے ساتھ پھر سیلویج ویلیو انٹر کی گئی پھر پیریڈ پھر ریٹ 0.15 اور ایکچوئل بیسس پھر فارمولا آپ نے لکھا اب یہ فارمولا ذرا نوٹ کیجئے کہ سوائے فنکشن نیم کے طریقہ فارمولا لکھنے کا بالکل وہی ہے جو اس سے پہلے والے فنکشن کا تھا اور یہ پوائنٹ میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی ایکسپلین کر چکا ہوں جب آپ یہ فارمولا کمپلیٹ کر کے انٹر کریں گے انٹر کی دبائیں گے تو فرسٹ پیریڈ ڈیپریسیشن جو 360 ہے اس ڈیٹا کے بیسس پہ وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ یہ دو فنکشن جو پچھلی دفعہ ہم نے جن کی جن کا سنٹیکس اسٹڈی کیا تھا اور کچھ بات ہوئی تھی ان کو یہاں ہم نے مائکروسافٹ ایکسل میں کیا اور ایک خاص بات جو آپ نے دیکھی کہ basic structure of the function is the same یعنی ان پٹ ایگزیکٹلی سملر ہے صرف انٹرنل جو کیلکولیشن کا طریقہ ہے وہ مختلف ہے تو آئیے آپ اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ میں ایک اور فنکشن ایک سمپلیفائڈ فنکشن جو بیسکلی اس کیس میں آپ استعمال کریں گے جہاں پہ آپ کے پاس ایک انیشل کاسٹ ہے پھر آپ ایک سیلویج ویلیو اسپیسیفائی کر رہے ہیں ایک lifetime in years specify کر رہے ہیں تو یہ آپ کو ڈیپریسیشن ورک آؤٹ کر کے یہ فنکشن دے رہا ہے تو آئیے اس کے بیسک جو انپٹس ہیں ان کو دیکھیں کہ رو ٹوینٹی سیون میں ویلو ون ملین انٹر کی گئی ہے پھر اس کی salvage value hundred thousand next row میں سیل اے ٹوینٹی ایٹ میں لکھی گئی ہے پھر سکس لائف ٹائم ان کی سکس ویلو انٹر کی گئی ہے اب اس کا فارمولا ملازہ کیجئے کہ ڈیپریسیشن کی کیلکولیشن ہو کیسے رہی ہے پہلے اکول سائن پھر فنکشن کا نام دیٹ از ڈی بی پھر اے ٹوینٹی سیون جو انیشل کاسٹ ہے سیمی کولن پھر A twenty eight salvage value پھر next A twenty nine which is lifetime in years اور پھر یہ دو پیرامیٹرس یہاں پہ دیے گئے ہیں ون اگر آپ اوپر اس کے سینٹیکس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پیریڈ اور منتھ دو انپٹس دی جاتی ہیں یعنی پیریڈ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک پیریڈ کی مجھے ڈیپریسیشن چاہیے اور پیریڈ آف ڈیپریسیشن بھی آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں یعنی یہاں پہ seven months is the depreciation period تو اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے آپ نے دیکھا کہ اس فنکشن میں آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اس کو پیریڈس کو چینج کر سکتے ہیں you can specify different periods جتنے پیریڈ آپ اسپیسیفائی کریں گے اتنی کیلکولیشنس اتنی ویلیوز ڈیپریسیشن کی آپ کو مل جائیں گی سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیپریسیشن کتنے مہینے کی ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں مثلاً اکثر جو کیلکولیشنس ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹنگ پیریڈ ایک سال ہو تو آپ اس پیرامیٹر کی ویلیو ٹویلو انٹر کریں یعنی آپ ایک سال کی ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس فارمولے میں کافی فلیکسیبلٹی ہے کہ جب آپ انیشل کاسٹ اسپیسیفائی کر رہے ہیں پھر سیلویج ویلیو بتا رہے ہیں پھر لائف آف دا پروجیکٹ یا اکوپمنٹ اسپیسیفائی کر رہے ہیں پھر پیریڈس بھی دے رہے ہیں اور نمبر آف منتھس جس کے لیے آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے وہ آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں تو کافی فلیکسیبلٹی اس میں ہے اور آپ کی جو فائنینشیل کیلکولیشنس ہوں گی یہ فنکشن آپ کے لیے بڑا یوزفل ثابت ہوگا تو آئیے اگلی سلائڈ پہ دیکھیں نیکسٹ فنکشن کون سا ہے اس سلائڈ پہ آپ کو وہ جو بات میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ مینی ڈفرنٹ ویریشنس یہ آپ کے سامنے یہاں پہ کئی فارمولے لکھے ہوئے ہیں اور اس سلائڈ پہ یہ میں نے آپ کو اس لیے میں یہ دکھا رہا ہوں کہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ اس فارمولے میں ویلیوز چینج کیسے کرنی ہے مثلا پہلی لائن دیکھیے ایکول سائن پھر ڈی بی پھر A two comma A three comma A four comma one comma seven bracket closed اچھا اس کو آپ دیکھیں کہ یہ ہے depreciation in first year with only seven months calculated آپ نوٹ کریں کہ آخری ویلو سیون ہے اس کے بعد نیکسٹ فارمولا ملازہ کیجیے اس میں صرف جہاں پہ ایک ہم نے لکھا تھا وہاں پہ سیکنڈ اب ٹو آپ کو وہاں پہ نظر آ رہا ہے وچ مینس کہ we want depreciation in second year باقی وہی پیرامیٹرس ہیں وہی فارمولا پھر نیکسٹ لائن میں آپ دیکھیں فور دا تھرڈ ایئر اب ویلو تھری ہو گئی فورتھ ایئر میں کر رہے ہیں تو ویلو فور ہو گئی ففتھ ایئر میں کر رہے ہیں تو ویلو فائیو ہو گئی similarly in six year value six ہو گئی آخری لائن ذرا نوٹ کریں کہ اس میں last two parameters are different اور وہ کیا ہے سیون کوما فائیو تو اس کا کیا مطلب ہوا اس پہ بات کی جائے کہ آخری دو ویلیوز سیون یہ تو تھا کہ کس پیریڈ کے لیے آپ یہ چاہ رہے ہیں یعنی ایئر سیون پھر معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا پیریڈ پروجیکٹ کا پیریڈ اس طرح سے ختم ہوا کہ آخری پیریڈ کم ہو گیا یعنی یہاں پہ سیون منتھس کی بجائے ہم نے فائیو منتھس پیریڈ لینا تھا تو اس لیے اس ویلیو کو سیون کی بجائے فائیو لیا جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ سیم فارمولا بڑی آسانی سے ڈفرینٹ پیریڈس کے لیے کیلکولیٹ کر کے آپ کو ڈیپریسیشن دے سکتا ہے تو آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں ایکسل فنکشنس میں دو بڑے امپورٹنٹ فنکشنس ہیں جن میں ایک تو ہے پریزنٹ ورتھ یا پریزنٹ ویلیو کا فنکشن تو اس فنکشن کا کیا مقصد ہے پی وی اس کا نام ہے پریزنٹ ویلیو اس کا آبجیکٹو ہے کہ یہ returns the present value of an investment اس پہ ذرا بات کریں پچھلے لیکچر میں بھی اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ایک انویسٹمنٹ جب آپ ود انٹرسٹ نیکسٹ ایئر دیکھتے ہیں تو اس کی اوریجنل ویلو کو پرزینٹ ویلو کہا جاتا ہے یعنی سو روپیہ اگر ود انٹرسٹ سال کے بعد ایک سو دس ہو جاتا ہے تو ایک سو دس کی پریزنٹ ویلیو یا پریزنٹ ورتھ آج کے روپے میں ہنڈریڈ روپیز ہے تو کئی سچویشنس میں ہو سکتا ہے کہ آپ سمپلی ایک کیلکولیشن کرنا چاہتے ہوں وہاں پہ آپ کو یہ فارمولا کام آئے گا present worth of one particular price اور ریونیو ایک ویلو سے اگر ڈیل کرنا ہے تو یہ آپ کے کام آئے گا اگر آپ نے ایک سیریز آف ویلوز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے مثلا دس سال کی اسٹریم بنا رہے ہیں دس سال کی کاسٹ ہیں ان کی پرزینٹ ورتھ نکالنی ہے یا ریونیو کی اسٹریم ہے اس کی پرزینٹ ورتھ نکالنی ہے تو ان کے لیے نیکسٹ فارمولا استعمال ہوگا آئیے سلائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ اس فارمولے کا نام ہے این پی وی اور اس کا آبجیکٹو کیا ہے کہ returns the net present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate یہاں تین باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں net present value periodic cash flows and a discount rate تو آئیے اس پہ ذرا بات کریں پیریوڈک ویلوز جو عام اکاؤنٹنگ پیریڈس میں ایک سال ٹریٹ ہوتا ہے جو بھی لانگ ٹرم جتنے بھی پروجیکٹس تیار کیے جاتے ہیں ان کی کیلکولیشنس کی جاتی ہیں تو سال کو پیریڈ ٹریٹ کیا جاتا ہے یعنی پیریوڈک اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں دوسری بات جو تھی کہ نیٹ پریزنٹ ورتھ کیوں کہا جا رہا ہے نیٹ پریزنٹ ورتھ یعنی پچھلا آپ نوٹ کریں کہ ہم نے صرف کہا پریزنٹ ورتھ یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں نیٹ پریزنٹ ورتھ تو فرق کیا ہوا پہلے کیس میں ایک ویلو تھی اس کی ایک ہی پریزنٹ ورتھ تو اس لیے we don't bother to call it net present worth اس کیس میں جہاں پہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ پیریڈس ہیں سے ٹین ایئرس تو دس سال کی ویلیوز ان کو آپ ڈفرینٹ ملٹیپلیکیشن فیکٹرس پہ جب ڈیوائڈ کریں گے تو different types of present worth values آ جائیں گی ان سب کو جب ہم جمع کریں گے ایڈ کریں گے تو وہ سم جو ہمارے پاس آ جائے گا اس کو نیٹ ورتھ یا نیٹ پرزینٹ ویلو کہا جائے گا اور تیسری بات تھی ڈسکاؤنٹ ریٹ پہلے بات ہوتی رہی ہے انٹرسٹ ریٹ کی تو what is different now what is a discount rate as compare to an interest rate کیوں ڈسکاؤنٹ ریٹ کہا جا رہا ہے discount rate let me remind you کہ ہم نے ایک ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشن کی ایک ڈیفینیشن کی تھی اور وہ ڈیفینیشن کیا تھی کہ نیٹ پرزینٹ ورتھ وہ ریٹ جس پہ net present worth of revenues is equal to the net present worth of cost اس ریٹ کو کہا جائے گا کہ یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اور یہ پروسیس آف کیلکولیشن اس کو ڈسکاؤنٹنگ کہتے ہیں سو so اس وجہ سے وہ ریٹ آف انٹرسٹ یا rate of return rate of return اس کو میں کہوں گا کہ جس پہ یہ ڈسکاؤنٹنگ کی جا رہی ہے اور جہاں جس پہ ہماری net present worth of revenues net present worth of cost کے برابر ہے اس کو ڈسکاؤنٹ ریٹ کہا جائے گا یعنی once again discount rate is not the interest rate اگرچہ کہ وہ ریٹرن کا ریٹ ضرور ہے اور آپ کنسپچلی سوچ بھی سکتے ہیں کہ میری جو ریٹرن ہے وہ کائنڈ آف انٹرسٹ ریٹ ہے لیکن technically please remember it's not interest rate it's only discount rate تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں تو یہ دو آپ کے سامنے پریزنٹ ورتھ کیلکولیشن کے فنکشن آ گئے آئیے پہلا فنکشن دیکھیں کہ اس میں کیا ان پٹ چاہیے پی وی پریزنٹ ورتھ تو ایک تو ریٹ ایز ان پٹ ہے انٹرسٹ ریٹ پر پیریڈ اس کے بعد N P E R that is total number of payment periods اگر انیوٹی کی بات ہو رہی ہے یا کوئی بھی پیریوڈک پیمنٹ کی بات ہو رہی ہے سیکوینشل پیمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس کو ہم اس کے جو پیمنٹ پیریڈس ہیں وہ ہم اسپیسیفائی کریں گے third parameter input P M T یہ پیمنٹ ہے payment made each period and can not change over the life of the annuity یعنی یہ ایک ریگولر کانسٹنٹ پیمنٹ ٹریٹ کرنی پڑے گی اس کیلکولیشن میں آپ نے صرف اس ویلیو کو اسپیسیفائی کرنا ہے کہ آپ ایکول انسٹالمنٹس میں پیمنٹ کر رہے ہیں اور وہ ویلیو آپ یہاں پہ اسپیسیفائی کریں گے ایف وی فیوچر ویلیو اور a cash balance you want to attain after the last payment is made اور ٹائپ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اگر کوئی ویلیو پیریڈ کے آخر پہ پھر بھی ڈیو ہے تو اس کو ہم ون لکھیں گے ادروائز زیرو استعمال کیا جائے گا تو آئیے اس کو دیکھیں یہ کیسے استعمال ہو رہا ہے اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی اگزامپل جس میں فنکشن پی وی استعمال کیا جا رہا ہے in row forty seven the data is five hundred یہ فائیو ہنڈریڈ کیا ہے money paid out of an insurance annuity at the end of every month. پھر نیکسٹ رو میں interest rate earned on the money paid out please note fraction میں یہ ویلو دی گئی ہے 0.08 پھر you the money will be paid out total period جو پیمنٹ آپ نے کرنی ہے یہ نمبر آف ایئرس آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں رو 49 میں یہ ویلیو دی گئی ہے اور آخر پہ لاسٹ فارمولا آپ دیکھ رہے ہیں فارمولے میں کیا کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے present value of an annuity the terms above تو آئیے فارمولے کو دیکھیں کہ پہلے ایکول سائن پھر فنکشن کا نام ہے پی وی پھر نوٹ کریں کہ ریٹ جو یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے اے فورٹی ایٹ اس کو بارہ سے ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے اور یہ میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ بارہ سے اس لیے ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے کہ منتھلی ویلیو نکل سکے پھر سیمی کولن پھر آپ A forty nine which is the years the money will be paid out اس کے مہینے نکال رہے ہیں تو بارہ سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں یعنی ٹویلو پھر ملٹیپلیکیشن سائن پھر cell reference of the years the money will be paid out جو اے فورٹی نائن ہے پھر آپ A forty seven reference use کر رہے ہیں which is the money paid out of an insurance at the end of every month اور سیمی کولن کے بعد آپ نے زیرو یہاں پہ ویلو اینٹر کر دی تو جب آپ انٹر کی کی دبائیں گے تو answer minus fifty nine thousand seven seventy seven point one five یہ present value of an annuity آپ کے سامنے آ جائے گا لیٹس ڈسکس کہ یہ مائنس سائن یہاں پہ کیوں شو ہوا کہ مائنس سائن اس قسم کی جتنی بھی کیلکولیشنس ہو رہی ہیں فائنینشل انالیسز میں اس میں ایک کنونشن استعمال کی جاتی ہے کہ کچھ پیسہ ان ہو رہا ہے اور کچھ پیسہ آؤٹ ہو رہا ہے تو all payments are treated as outflow تو اس وجہ سے جب آؤٹ فلو کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں تو ان ویلیوز کو آپ نے مائنس سائن کے ساتھ انٹر کرنا ہے تو یہ وجہ ہے کہ یہ جو جواب بھی آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ پریزنٹ ویلیو جو دکھائی جا رہی ہے یہ مائنس سائن کے ساتھ دکھائی جا رہی ہے اور مائکروسافٹ ایکسل میں یہ کیلکولیشن مائنس سائن کے ساتھ ہو رہی ہے تو آئیے اگلا فنکشن دیکھیں نیکسٹ فنکشن تھا این پی وی اور میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اس میں بیسیکلی آپ نے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ اسپیسیفائی ایک تو کرنا ہے rate of discount over the length of one period یہ ریٹ کی ڈیفینیشن ہے اور پھر آپ ویلیوز اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اور اس میں نوٹ کریں کہ ٹوینٹی نائن آرگیومینٹس آپ دے سکتے ہیں یعنی one two twenty nine arguments can be specified representing the payments and income تو آئیے دیکھیں یہ کیلکولیشن اس فنکشن کا استعمال ہم نے کیسے کیا اس سلائڈ پہ سب سے پہلے فارمولا اوپر دکھایا گیا ہے یہ آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہاں لکھا ہے as a to refresh your memory as a reminder کہ فرسٹ ویلوز ریٹ پھر اس کے بعد ڈفرینٹ ویلوز آپ اسپیسیفائی کریں گے تو پہلی یہاں پہ ویلو ریٹ پلیز نوٹ کہ یہاں پہ پرسینٹ میں اس فنکشن نے ریٹ کو ایکسپٹ کیا ہے یہاں پہ ٹین پرسینٹ کی ویلو انٹر کی گئی جو اینوئل ڈسکاؤنٹ ریٹ پھر in the next row initial cost of investment one year from today اور یہ ten thousand with minus sign یہاں پہ لکھا ہوا ہے let me explain once again یہ پھر وہی بات ہے کہ اس کیلکولیشن میں جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ ایئر ون میں انکر ہو رہی ہے ٹین تھاؤزینڈ روپیز یہ انویسٹ ہم کر رہے ہیں اور پھر نیکسٹ جو پیریڈ ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں اس میں ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے تو اس کاسٹ کو ود مائنس سائن اسپیسیفائی کیا گیا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فارمولا کیا لکھا گیا پہلے آپ نے ویلو اسپیسیفائی کی return from first year three thousand وہ آپ نے لکھا پھر سیکنڈ ایئر میں جو ریٹرن آئی وہ آپ نے لکھی پھر تھرڈ ایئر میں جو ریٹرن آئی وہ آپ نے لکھی تو تین values three thousand four thousand two hundred six thousand eight hundred یہ ہم نے انٹر کی اب فارمولا نوٹ کیجیے ایکول سائن پھر فنکشن نیم ہم نے لکھا این پی وی پھر with in brackets A fifty seven A fifty seven کیا تھا ریٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ پھر سیمی کولن پھر اے ففٹی ایٹ یہ ویلیوز اب اسپیسیفائی ہو رہی ہیں اور لیٹ می ایکسپلین اندر پوائنٹ ہیئر کہ آپ نوٹ کریں کہ فارمولے میں صرف لکھا گیا ہے کہ ویلیو ون پھر ویلیو ٹو پھر ویلیو تھری وہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جب آپ کاسٹ انٹر کریں تو اس کو مائنس سائن کے ساتھ انٹر کرنا ہے ایک دوسرا پوائنٹ یہاں پہ ریس ہوتا ہے کہ کیا ہم آگے جا کے تو ایک دوسری کاسٹ کی ویلیو انٹر کر سکتے ہیں یا نہیں تو فارمولے کا اسٹرکچر جس طرح سے ہے اس میں کوئی پابندی نہیں کہ آپ کون سی کاسٹ کی ویلیو کس سال میں انٹر کریں تو it is possible it is allowed لیکن نارملی جتنی بھی کیش فلوز بنائی جاتی ہیں جو پروجیکٹس کیے جاتے ہیں ان میں پروجیکٹ کی انویسٹمنٹ کاسٹ شروع میں انکر ہو جاتی ہے اس لیے جتنی بھی نیٹ پرزینٹ برتھ کیلکولیشن یا ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشن آپ دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ انویسٹمنٹ کاسٹ کو شروع میں ہی اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے اور اس لیے وہ مائنس سائن کے ساتھ شروع میں لکھی جاتی ہے یہ ضروری نہیں کہ صرف ایک سال ہو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ سات سال میں کمپلیٹ ہو رہا ہے اور پھر آپریشن اندر ٹوینٹی ایئرس آپ کنسیڈر کر رہے ہیں تو اس کیس میں جو پہلے سیون ایئرس کیپٹل انویسٹمنٹ ہوگی وہ آپ مائنس سائن کے ساتھ انٹر کریں گے لیکن جب ریونیو اسٹریم شروع ہو جائے تو اس کو without any minus sign enter کرنا ہے تو آئیے اب اس ورک شیٹ پہ واپس چلیں فارمولا آپ نے دیکھا کہ فنکشن نیم پھر بریکٹ پھر ریٹ اسپیسیفائی ہوا ہے پھر اے ففٹی ایٹ سیل جس میں انیشیل کاسٹ آف انویسٹمنٹ ہے پھر semicolon A fifty nine which is return first year semicolon A sixty return next year that is in year two اور پھر سیمی کولن اور اے سکسٹی ون اور جب آپ نے بریکٹ کلوز کر کے انٹر کی دوائی تو answer will be eleven eighty eight point four four اس کا کیا مطلب ہے کیا اس کی سگنیفیکینس آپ نوٹ کریں کہ ہم نے ٹین تھاؤزینڈ روپیز انویسٹ کیے تھے اور مائنس ٹین تھاؤزینڈ ہم نے انٹر کیا ہے اور جواب ہمارا پلس میں آیا ہے یعنی net present worth eleven hundred سے زیادہ ہماری آئی ہے سو so اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کچھ ریٹرن دے رہی ہے یعنی اس میں نقصان نہیں ہے آئیے اگلی سلائڈ پہ دیکھیں اس سلائڈ پہ ایک اور فنکشن ہے جس کو ایکس این پی وی کہا جا رہا ہے اور اس کی خاص بات کیا ہے یہ function returns the net present value for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic let me explain this little bit کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے تو شیڈیول یعنی ایک سرچ نمبر آف ایئرس یا سرچ نمبر آف منتھس آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ پیریوڈک ہو پیریوڈک میننگ کہ یہ ضروری نہیں کہ ایک سال پھر اگلے سال بھی ایک سال ہے پھر next period one year it can vary you can specify different periods and still get your net present worth calculation مثلاً ہو سکتا ہے کہ آخری سال جیسے پچھلی اگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ سات مہینے ہم کر رہے تھے آل آف اے سڈن پتا لگا کہ آخری جو پیریڈ ہے وہ تو پانچ مہینے کا تھا تو ایسی سچویشن میں آبیسلی آپ پچھلا فنکشن این پی وی استعمال نہیں کریں گے چونکہ اس کی ریکوائرمنٹ تھی پیریوڈک پیریڈس ہونے ضروری ہیں تو پلیز ریمبر اگر آپ کی کیش فلو میں پیریڈ کسی جگہ پہ ڈسٹرب ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے آخر پہ ہو سکتا ہے شروع میں ہو سکتا ہے جو موسٹ لائکلی دو لوکیشنس ہیں جہاں پہ یہ سچویشن رائز ہو سکتی ہے وہ شروع میں اور آخر میں ہو سکتی ہے بٹ اٹ از پاسبل کہ درمیان میں بھی کوئی ایسا پیریڈ آ جائے کہ آپ کی اکاؤنٹنگ ریکوائرمنٹ یہ ہو کہ یہ درمیان میں جو الیونتھ ایئر تھا اس کے صرف چھ مہینے کنسیڈر ہوں گے پھر اگلے کچھ سال اینوئل بیسس پہ اور پھر last year only six months تو ایسی سچویشن میں آپ نے ایکس این پی وی یعنی ایکس فار ایکسٹینڈیڈ تو اس کو آپ نے اس فنکشن کو استعمال کرنا تو آئیے دیکھتے ہیں اگلی سلائڈ اس کا سنٹیکس پہلے ملازہ فرمائیے ایکس این پی وی پھر آپ دے رہے ہیں ریٹ کوما پھر ویلیوز کوما پھر ڈیٹس پہلے ریٹ کی بات کر لی جائے discount rate to apply to the cash flows یہ تو وہی بات ہے سیکنڈ از ویلوز ویلوز بھی ایگزیکٹلی exactly وہی ہیں جو پہلے ہم کر چکے ہیں series of cash flows that corresponds to a schedule of payments in dates یہاں فرق ہو گیا کہ ویلیوز جو ہیں وہ schedule of payments in dates آپ نے دیا ہوا ہے اس پہ ذرا بات کریں کہ پچھلا جو پیریوڈک آپ نے سیریز دیکھا اس میں کلیئرلی ایک جگہ پہ آپ نے مینشن کیا کہ سو مینی ایئرس اور سو مینی منتھس یہاں پہ جو ان پٹ ہے وہ سیپریٹلی آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں اور آپ ڈیٹس اسپیسیفائی کریں گے کہ پیریڈ کس ڈیٹ سے شروع ہوا فرسٹ پیریڈ پھر نیکسٹ پیریڈ کی ڈیٹ پھر اس سے نیکسٹ پیریڈ کی ڈیٹ تو اس طرح سے ہر ویلیو ڈیٹ کے ساتھ ورک آؤٹ ہوگی اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ مائکروسافٹ ایکسل نے ایک ڈیٹ سلیکٹ کی ہوئی ہے جس کو وہ جہاں سے وہ ڈیٹ کی کیلکولیشنس کر رہے ہیں وہ نائنٹین ہنڈریڈ ایئر سے کر رہے ہیں اس کو ایز ڈیٹ ون ٹریٹ کر کے اور پھر وہ ہر سال کے اس میں نمبر آف ڈیز ایڈ کرتے جا رہے ہیں اور اس وقت بھی جو کیلکولیشنس ہو رہی ہیں تو وہ سیریل ویلیوز نکال رہے ہیں اور number of days between two periods اس سیریل ڈیٹ سے نکالے جاتے ہیں یہ انٹرنل فنکشن ہے مائکروسافٹ ایکسل میں آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں یاد رکھیے وہ جو ڈیٹ میں نے ایکسپلین کیا کہ ڈیٹ فنکشن سے اس کو انٹر کرنا ہے ورنہ ایرر ایک دم آ جائے گی تو آئیے اس سلائڈ کو دوبارہ دیکھیں ویلیوز ہم ڈسکس کر چکے ہیں dates schedule of payment dates that corresponds to the cash flow payments دوبارہ ذرا آپ اس کو سمجھیے کہ شیڈیول آف پیمنٹ ڈیٹس جس حساب سے آپ کیش فلو پیمنٹس کر رہے ہیں تو آئیے اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں اس سلائڈ پہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا فنکشن کا نام ہے ود ان بریکٹس پہ ویلیوز ہیں rate comma values comma dates پھر دو کالمس یہاں پہ بنائے گئے ہیں ایک کالم میں اوپر لکھا گیا ویلیوز اور دوسرے پہ لکھا گیا ہے ڈیٹس پہلے فرسٹ کالم میں آئیے ویلیوز اس میں رو 123 میں آپ 10,000 اپنی جو انویسٹمنٹ ہے مائنس سائن کے ساتھ انٹر کر رہے ہیں پھر next row one twenty four میں two thousand seven hundred fifty return آپ کی آ رہی ہے نیکسٹ رو میں four thousand two hundred fifty next میں three thousand three two hundred fifty three thousand two hundred fifty next value two thousand seven hundred fifty اب آپ کی یہ cash flow of cost and revenues یعنی ایک ہی کیش فلو میں آپ نے کاسٹ کو بھی ڈیفائن کر دیا ود دا مائنس سائن اور ریونیوز کو بھی آپ نے ڈیفائن کر دیا اب رائٹ right سائڈ والا کالم ملازہ فرمائیے ڈیٹس دی ہوئی ہیں اور یہاں پہ نوٹ کریں کہ یہ 2008 01 01 dash zero one dash zero one یہ اس فارمیٹ میں ہے جو یورپ میں اسکینڈینیویا میں استعمال ہو رہی ہے ان ملکوں میں جہاں پہ لوگ ایئر کو پہلے لکھتے ہیں یہ وہ فارمیٹ ہے تو اس فارمیٹ کو لیٹ می ایکسپلین کیسے آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو آئیے تھوڑی سی بات کریں اس سیل میں جس میں آپ نے ڈیٹ انٹر کی ہے اس پہ اگر آپ کلک کریں پہلے کلک کریں تاکہ سلیکٹ ہو جائے پھر رائٹ کلک کریں جب رائٹ کلک کریں گے تو ایک پاپ اپ مینیو آ جائے گا اس پاپ اپ مینیو میں سیل کو کیسے فارمیٹ کرنا ہے ایک مینیو آپ کے سامنے آ جاتا ہے کئی مینیوز ہیں ان میں سے ایک ہے جس کو آپ سیل کو فارمیٹ کر سکتے ہیں سیل کو جب آپ اس مینیو کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ڈائلگ باکس آ جائے گا اس ڈائلگ باکس میں ہر قسم کی انٹری نمبر ڈیٹس کس طرح سے انٹر کرنے ہیں اس کی کیا بیسک فارمیٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ کے کمپیوٹر پہ کون سی سیٹنگ استعمال ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی میں نے جب یہ ورک شیٹ بنائی تو میں نے اپنی اپنے کمپیوٹر پہ اپنی سیٹنگ کے مطابق اس کو چینج کیا تاکہ یہ اس فارمیٹ میں آ جائیں چونکہ میرے کمپیوٹر پہ یہ فارمیٹ استعمال ہو رہی ہے تو میں نے وہ پراپرٹیز میں جا کے اسی طرح سے فارمیٹ سیل پھر وہاں جا کے تو اس کی جو بیسک فارمیٹ تھی اس کو چینج کیا اور پھر ڈیٹ فنکشن سے وہ فارمولا استعمال کر کے ایکول سائن پھر ڈیٹ پھر ود ان بریکٹ ایئر پھر سیمی کولن پھر منتھ یا ڈیجٹس میں آپ انٹر کریں پھر سیمی کولن اور پھر ڈے اور بریکٹ کلوزڈ اور پھر انٹر کی دبائی تو اس طرح سے correct value of date enter ہوئی یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے آپ جب بھی کیلکولیشنس کریں گے پیریڈس کے ساتھ ڈیل کریں گے اکثر آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ ایرر بار بار کیوں آ رہی ہے کبھی کوئی ایرر آ جائے گی کبھی کوئی ایرر آ جائے گی اور یہ دو ایررس بڑی کامن ہیں ایک تو بیسک ڈیٹ کو ڈیٹ کے بغیر انٹر کرنے والی آپ ڈیٹ انٹر کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میں تو ٹھیک کر رہا ہوں اور Microsoft Excel doesn't accept it اور وہ ایرر آ رہی ہے دوسرا آپ ویلو اینٹر کر رہے ہیں اور کوما آپ نے لکھ دیا ٹوینٹی کوما پھر تھری زیروز تو وہاں بھی ایرر اسمگلنگ ہو گئی تو please be very very careful کہ آپ جب یہ فارمولے لکھیں خاص طور پہ جب ڈیٹس کے ساتھ ڈیل کریں تو اس کو اوائڈ کریں تو آئیے واپس سلائڈ پہ چلیں تو آپ نے دیکھا یہاں پہ 2008-01-01 پہلا پیریڈ اسپیسیفائی ہوا پھر نیکسٹ پیریڈ نوٹ کیجئے کہ ان ایون پیریڈ یہاں پہ ہیں کہ 03-01 ان ادر ورڈز صرف دو مہینے کا پیریڈ اسپیسیفائی ہوا ہے پھر نیکسٹ دیکھیں 2008-10-30 یعنی یہاں پہ آپ نے منتھ تھری سے شروع ہو کے تو منتھ ٹین بھی اس میں شامل ہو گیا in other words eight months period یہاں پہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں ڈیٹ کو ذرا دیکھیں کہ یہ اوپر زیرو ون تھا یعنی پورا مہینہ مارچ کا اور یہاں پہ تھرٹی لکھا ہوا ہے تو یہ بڑے دھیان سے لکھنے کی ضرورت ہوگی یہ ڈیٹس کو کون سا دن میں لکھوں یہ مت بھولیے کہ اگر آپ زیرو ون لکھ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ پورا مہینہ آپ ٹریٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ لیٹ سے کہ تھرٹی کی ڈیٹ لکھ رہے ہیں اور وہاں سے شروع کر رہے ہیں تو اس مہینے کا صرف آپ شاید ایک دن کاؤنٹ کر رہے ہیں تو آئیے اگلی ڈیٹ دیکھتے ہیں اگلی ڈیٹ ہے زیرو ٹو مہینہ زیرو ٹو اور ڈے ہے fifteen in other words month eleven twelve جنوری اور فیبروری کے صرف ففٹین ڈیز پھر نیکسٹ پیریڈ نوٹ کیجیے زیرو فور یعنی ہاف آف فیبرری پھر مارچ پھر صرف ایک دن اپریل کا یہاں پہ یوز ہو رہا ہے تو یہ ڈیٹس کا یہ ایڈوانٹیج ہوا اور یہ فنکشن استعمال کرنے کا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ ہم نے جس طرح سے ہمیں سوٹ کیا ایک extremely uneven series of periods بڑی آسانی سے اسپیسیفائی ہو گئے تو آئیے اب اس فارمولے کو دیکھیں کیسے اپلائی ہوا ایکول سائن پھر ایکس این پی وی پھر پہلے یہاں نوٹ کریں فریکشن میں آ رہا ہے ریٹ کولن پھر یہاں پہ میں نے رینج سلیکٹ کیا let me explain this point once again یہاں پہ اب جو ویلیوز ہیں وہ ایک رینج آف ویلوز ہے یعنی ایک سیل سے ہم شروع ہو رہے ہیں کالم میں ویلوز دی ہوئی ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ فرسٹ ویلو کو سلیکٹ کریں ماؤس کے ساتھ اور ڈریگ کر کے نیچے لاسٹ ویلو تک آ جائیں تو رینج مائکروسافٹ ایکسل خود بخود اس میں انٹر کر دے گا پھر سیمی کالم پھر نیکسٹ کالم میں آپ جائیے وہاں جا کے تو سملرلی رینج کو سلیکٹ کریں یعنی پہلا سیل ڈیٹ والا پھر ڈریگ یور ماؤس اور آخری سیل تک اس کو لے جائیں اور جب آپ کمپلیٹ کر لیں پھر سیمی کولن اور فردر جو ویلیو فارمولے کے مطابق انٹر کرنی ہے تو آئیے فارمولے کو اس سلائڈ پہ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے دو رینجز ہی ہمیں بیسیکلی چاہیے اور وہ ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ پہلا رینج ویلیوز کا تھا اور دوسرا ڈیٹس کا تھا تو جب ہم انٹر کی دبائیں گے تو یہ اس کا جو ویلیو ہے وہ نیچے میں نے یہاں لکھی ہے کہ two thousand eighty six point sixty آپ ریلیٹ کریں یہ مائنس ٹین تھاؤزینڈ کے ساتھ اور ساتھ ایکس کہ ہم اس کو ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں نائن پرسینٹ پہ اور اس ڈسکاؤنٹ ریٹ کے ساتھ ہمارا جواب 2086 آ گیا اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ مائکروسافٹ ایکسل میں جو فائنینشیل فنکشنس موجود ہیں خاص طور پہ نیٹ پریزنٹ ورتھ کے فنکشنس جن کی بڑی امپورٹنس ہے اور جو وائڈلی استعمال ہوں گے ان کا سنٹیکس ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کیا یہ بہت اہم چونکہ ٹاپک تھا اس لیے اس کو آپ بھی اس ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اچھی طرح سے حل کریں اس کے ساتھ کام کریں ایکسپیریمنٹس کریں تو اس ڈسکشن کے ساتھ میں آج کے لیکچر کو تو یہاں پہ کلوز کر رہا ہوں نیکسٹ لیکچر میں باقی جو امپورٹنٹ ایکسل کے فنکشنس ہیں جن میں خاص طور پہ ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشنس ہیں جو فائنینشیل انالیسس کا سب سے اہم پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے ساتھ ہی سائملٹینیس ایکویشنس کے ساتھ دوبارہ ڈسکشن شروع ہوگی تو آج ہم اس لیکچر کو یہاں ختم کرتے ہیں اسٹوڈینٹس آج کا لیکچر بہت انٹرسٹنگ اس لیے رہا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے نیٹ پرزینٹ ورتھ ہر وقت آپ اسے ڈیل کریں گے پھر reminder please download the worksheet work with Microsoft Excel خوب پریکٹس کیجیے آج کے لیے اجازت السلام علیکم خدا حافظ